بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم دروس اللغت العربیہ کا تیسرا حصہ ہے اور پہلا سبق العراب والبناء اسم کا مرب اور مبنی ہونا فی الاسماء اسموں میں الاسم اما معرب و اما مبنی جن اسم یا تو مرب ہوتا ہے اور یا مبنی فالمعرب ما تغیر آخرہ بسبب العامل تو مورب اسے کہتے ہیں جس کا آخری حرف جس کا آخری حصہ تبدیل ہو کسی عامل کی وجہ سے عامل یعنی عمل کرنے والی کوئی وجہ عمل کرنے والا کوئی حرف یا اور کوئی مانوی وجہ عامل اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں لفظی یا مانوی لفظی یعنی کوئی ایسا لفظ جو اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب یا حالت جر میں لے جانے والا ہو ایک مانوی وجہ بھی ہوتی ہے مانوی عامل بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ مضاف اور مداخلے کتاب اللہ ہی مثال کے طور پہ اب کتابوں کا لفظ جو ہے یہ لفظ اللہ کو حالت جر میں نہیں لے جا رہا کتابوں کے اندر ایسی بھی خصوصیت نہیں کہ یہ حرف جر ہو بلکہ یہاں جو اضافت ہے کتاب اور اللہ کے درمیان جو نسبت ہے جو اضافت ہے وہ ایک مانوی نسبت ہے تو وہ مانوی عامل کہلائے گا کہ سبب العامل کسی عامل کی وجہ سے خواہ لفظی ہو خواہ مانوی ہو جس اسم کا آخری حصہ تبدیل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں مورب آگے مثالیں ہیں یا المدرس مرفوع یہاں المدرس مرفوع ہے فائل ہونے کی وجہ سے سلط المدرسہ منصوب ہے المدرسہ ہونے کی وجہ سے تو المدر المدرسی میں نے استاد پہ سلام کیا یعنی استاد کو سلام کیا ہم ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں یہاں المدرسی مجرور ہے یہاں المدرسوں میں جا عامل نہیں ہے بلکہ یہاں عامل معنوی ہے یعنی المدرس کا یہاں فائل کے معنی میں استعمال ہونا یہ وجہ ہے اس کے حالت رفع میں ہونے کی سالت المدرسہ میں الصالت المدرسہ میں بھی عامل مانوی ہے سلمت و المدرس میں جو علیٰ ہے یہ عامل لفظی ہے علا یہ لفظ ہی ایسا ہے لفظ کی آگے مختلف اقسام کلمہ کی آگے مختلف اقسام اسم شلحر تو حرف کو بھی اصل میں لفظ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ زبان سے ادا ہوتا ہے تو اعلیٰ ایک ایسا لفظ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اعلیٰ ایک ایسا حرف ہے جو کام ہی کیا کرتا ہے اسموں کو حالت جر میں لے جانا اسموں کو حالت جر میں لے جانے کا عمل کرتا ہے ول مبنی جو مالا یا تغیر آخر ہو بے العامل اور مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخری حرف تبدیل نہ ہو کسی عامل کی وجہ سے نحو جا آل فی محل رفع اس کو کہیں گے کہ یہ محل رفع میں ہے یہ حالت رفع میں نہیں بلکہ محل رفع میں ہے کہ یہ اس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے جہاں اسم کو حالت رفع میں استعمال ہونا چاہیے لیکن یہ خود حالت رفع میں نہیں ہے سل تو الا فی محل نصب سلم تو اعلیٰ ہا الا یہاں ہا الا حالت جرم نہیں ہے بلکہ محل جرم ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اعلیٰ کی وجہ سے یہ ہا الا ہے بلکہ اس کی اصلی حالت ہی یہی ہے ہا الا الا اللہ کے بغیر بھی ہا الا ہی استعمال ہوتا ہے المورب المبنی جو من الاسماء اسموں میں سے مورب اور مبنی السما تمام کے تمام مورب ہوتے ہیں ما عدل الف آت جمع ہے الف کی جس کا معنی ہوتا ہے گروہ گروپ اسموں کے آنے والے گروپوں کے علاوہ باقی تمام اسما مورب استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جو اسما مرب نہیں ہوتے جو ما عطا میں شامل ہیں نمبر ایک الما ارو ضمیریں مصلو ہوا ہم انتا انتم انا اسی طرح ہیں یہ رفا کی ضمیریں ہیں کہا جاتا ہے کہ ذہب تو میں جو تا ہے وہ ضمیر ہے ضمیر متصل قالو میں جو واؤ ہے وہ ضمیر ہے ضمیر متصل رعت میں ہو ضمیر ہے اس الو کا میں کا زبر کا ضمیر ہے بنی میں جائے ضمیر ہے حاضی ضمائر النصبی یہ نصب کی ضمیریں ہیں کتاب یہ جب کوئی یہ وعدے رہے جب کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے تو ہمیشہ وہ ضمیر مضاف الہ ہوگی اور جب ضمیر کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے مل کر متصل ہو کے آئے تو وہ ہمیشہ مقبول بن کر استعمال ہو رہی ہوگی ہمیشہ کوئی بھی ضمیر کسی بھی فعل کے ساتھ متصل ہو تو وہ مفول ہوگی اور کوئی بھی ضمیر کسی اسم کے ساتھ متصل ہو کسی اسم کے بعد آ رہی ہو تو وہ مداخل ہوگی اسی لیے تو ہوں اسلو کا غورا بنی یہ چونکہ مفول بن کر استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ضمائر منصوبہ متصلہ کتاب ہوں دفتر ہوا کا علیہ لنا کتاب ہوں اس کی کتاب دفتر ہوا اس مونس کی کاپی اسم کا آپ کا نام یہ اس میں اسم کے ساتھ مل یہ ضمیریں اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہی ہیں یہ مدافلے ہوں گی اور مداخلت چونکہ حالت جرم ہوتا ہے اس لیے ان کو کہیں گے ضمائر مجرورہ متصلہ علیہ اور لنا ان ضمیروں سے پہلے چونکہ حرف جر آ رہا ہے اس لیے یہ بھی ضمائر مجرورہ ہوں گی لیکن ان کو کہیں گے ضمائر مجرورہ متصلہ بحرف الجر اور کتاب ہوں دفتر ہا اس موقع ان ضمیروں کو کہیں گے ضمائر مجرورہ متصلہ بے اضافہ یہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہیں اور علیہ اور لنا یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں بہرحال ہیں یہ ساری ضمائر الجر یا ضمائر مجرورہ نمبر دو اسماء الاشارہ تھی اسماء اشارہ مثل ہادہ ہادی زالقہ الاکا تسمیہ کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ مبنی نہیں وہ مورب ہی استعمال ہوتے ہیں آدانی ہاتانی موربانی یہ دونوں مورب ہیں نمبر تین الاسماء الموصولہ تو اسماء موصولہ مثل الذي التي الذين اس میں بھی تسنیہ مستثنا ہوتا ہے وہ مبنی نہیں بلکہ وہ مورب استعمال کرتے ہیں اللہ دان و اللہ یہ دونوں مورب ہیں اسماء الاستفہام مثل من اینما من امن ما ما جو ہے استفہامیہ بھی استعمال ہوتا ہے ما حذا تو ما جو استفہامیہ ہو متا کب کیفا کیسے بعض بعض اسماء ظرف یہ بھی مبنی ہوتے ہیں مثل اذا و حیث امسی اسماء الافعال ایسے اسماء جو فعلوں کا معنی دے رہے ہوں ان کو اسم یا اسماء اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی گردان استعمال نہیں ہوتی اور فیل اس لیے کہ وہ فعل معنی دے رہے ہوتے ہیں ایسے اسم کو جو فیل کا معنی دے رہا ہو اسم الفیل کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے اسماء الافعال مثل آمین تکبل کے معنی میں ہے تو قبول فرما افن یہ کے معنی میں ہے کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اف یا کہہ لیجئے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں اف کہہ کے آہ یہ شدت تکلیف کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں آہ تو آہ کہہ کے گویا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں الاعداد المرکب جو مرکب آداد ہیں وہ بھی مبنی مثل احادہ اشارہ فساط اشارہ ثالث اشارہ تیرواں تو یہ اسی طرح رہے گا یوں نہیں کہ جا احاد اشارو رجولن اور رعیت احادہ اشارہ رجولن اور ذہب تو الا احادی اشاری رجولن ایسا نہیں استعمال ہوگا احادہ اشارہ اسی طرح رہے گا یہ آداد مبنی ہیں احد اشرہ فائل بن کر استعمال ہو پھر پھر بھی اسی طرح جا احد اشرہ رجولن مفول بن کر استعمال ہو تب بھی اسی طرح رعیت احد اشرہ رجولن اور حالت جر میں محل جر میں کہہ دیجیے آ رہے ہوں پھر بھی اسی طرح رحب تو الا احد اشرہ رجولن تس سات اشرہ لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کر لیں یہ سات اشرہ ہے سالس اشرہ ہم نے کہا اس کا معنی ہے تیرواں الجز الاول من اثنا اشرہ مربن اثنا اشرہ یعنی بارہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ مورب ہے اسنا تسمیہ ہمیشہ مورب ہوتا ہے خواہ وہ آداد میں ہو اسماء اشارہ میں ہو اسماء موصولہ میں ہو اسنا تسمیہ ہے تو اسنا سے اس نئی ہو جائے گا تبدیلی اس میں ہوگی دلحر یا درس لکھنا اشرا طالباً کلاس میں بارہ طالب علم پڑھتے ہیں یہاں چونکہ اسنا اشرا فائل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے رعیت نئی اشرا طالباً میں نے بارہ طالب علم دیکھے یہاں کیونکہ اس نئی اشرہ مفول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے حادثت عام لس نئی اشرہ ملا کر پڑھیں گے لس نئی اشرہ طالباً یہ کھانا بارہ طالب علموں کے لیے ہے اس نئی اشارہ اوپر مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے اور نئی اشارہ مجرور ہونے کی وجہ سے لامزلی کی وجہ سے حالت جر میں ہے حالت نصب اور حالت جر کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے اعراب الحرف میں علامات الاصلیت والفرعیت اعراب کی علامتیں اصلی اور فرعی علامات الرابل فی الاسم اعراب کی اصلی علامت اسم میں الضمت الفاطحۃ القصرت وما وهي علامۃ الرفع الفتحة زبر وهي علامۃ النصب القسرت وهي علامۃ الجر وهناك علامات القرا فرعیت اور کچھ دیگر فرعی علامتیں بھی ہیں وهي وحیہ من العطیۃما اور وہ اسموں میں سے آنے والی اقسام میں ہیں جم المعن سے جم المعنا سے یعنی معنس کی جمع سالم علامت النصب فیہ اس میں نصب کی علامت کسرہ ہوتی ہے اصل میں تو نصب کی علامت زبر ہے فتحہ لیکن جمع معنس سالم میں نصب کی علامت کسرہ یعنی زیر ہوتی ہے خلق اللہ السماوات کی بجائے خلق اللہ السماوات والارض کہیں گے نمبر دو الممنوع من الصرف غیر منصرف علامت فی ہی الفتحات اس میں اس کے برعکس جمع معنی سالم کے بالکل برعکس جر کی علامت فتح ہوتی ہے اس میں نصب کی علامت کسرہ اور اس میں جر کی علامت فتح الى فرعون الى فرعون کی بجائے الى فرعون استعمال ہوا نمبر تین الاسماء الخمسہ اسماء خمسہ واحد ابو کا کا ان کو ضمیروں کے ساتھ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اسماء مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں مضاف بن کر استعمال ہوں تب ان کا اعراب جو ہے وہ اعراب الحرف ہوتا ہے مضاف بن کر استعمال ہو مضاف بن کر استعمال نہ ہو تو پھر یہ عام اسموں کی طرح اعراب الحرکت کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں مثلا کہنا ہو باپ آیا میں نے باپ کو دیکھا میں باپ کی طرف گیا تو کہیں گے جا الابو رأیت الابا البو الالابی بھائی آیا میں نے بھائی کو دیکھا جا الخ رعیت القا وغیرہ لیکن جب یہ مضاف بن کر استعمال ہو تو پھر ان کا اعراب اعراب بالحرکت نہیں اعراب بالحرف ہوتا ہے مثال کے طور پہ ابو اس کو کسی کی طرف مضاف کر دیں خدمیر کی طرف ہو یا کسی اس میں ظاہر کی طرف ہو مثال کے طور پہ کہنا ہو خالد کے ابو آئے تو کہیں گے جا ابو خالد میں نے خالد کے ابو کو دیکھا کہیں گے رعیت ابا خالدن میں خالد کے ابو کی طرف گیا تو الا ابی خالد ابو کا اخو کا ہمو کا ہمو کہتے ہیں دیور کو یا سسر کو بھی کہا جاتا ہے فو کا یہ فمن فمن کو یا مضاف کیا جائے ضمیر کی طرف تو فمو کا کی بجائے فو کا کہہ دیا جاتا ہے فمو کا کہنا بھی صحیح ہے فمو کا ہو تو پھر اے رابل حرکت ہی ہوگا ہارا فمو کا یہ آپ کا منہ ہے ایک ذل فما کا یا نزد فما کا اپنا منہ صاف کرو اور اسی طرح مثال کے طور پہ کہنا ہو کہ آپ کے منہ پر سیاہی لگی ہوئی ہے تو کہیں گے یا اعلیٰ فم نکل لیکن جب یہ واؤ کے ساتھ استعمال ہو فمو کا کی بجائے فو استعمال ہو تو پھر اس کا اعراب اعراب بالحرف ہوگا فو کا فا کا فی کا یوں استعمال کریں گے زو زو بھی مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے زو مال مال والا زو علم علم والا زو اقابن علیم دردنا سزا والا قرآن پاک میں استعمال ہوا کل العلامات فیحہ فرعیت ان تمام علامتیں ان اسموں میں فرعی ہیں اصلی نہیں اصل میں تو ان کا عراب بالضمہ بالفتحہ اور بالکسرہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے وہی علامت الرف الوا یہاں رفع کی علامت ضمہ کی بجائے واؤ ہے نہ ابو کا علامت النصب الالف نصب کی علامت الف ہے نحو اعرف ابا کا میں آپ کے ابو کو جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں علامت الجر این عین ابی کا آپ کے ابو کی گاڑی کہاں ہے تو عرب الاسماء الخمسۃ بهذه العلامات ہی خمسہ مرب مورب استعمال کیے جائیں گے ان علامتوں کے ساتھ اسماء خمسہ کو اعراب دیا جائے گا ان علامتوں کے ساتھ یعنی واؤ الف اور یا کے ساتھ اذا کانت مضافتاً الى غیر یا المتکلمی جب وہ مضاف ہوں لیکن یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہوں وہ ابت بالعلامات الاصلیتی اور ورنہ یعنی اگر یہ پانچوں کے پانچوں اسماء مضاف نہ ہوں تو پھر ان پہ اصلی علامات ہی لگیں گی حالت رفع میں ضمہ حالت نصب میں فتحہ اور حالت جرم کسرہ استعمال ہوگا نحو لی اخن میرا ایک بھائی ہے سالتو اخن انتا کا اخن سالتو اخن میں نے ایک بھائی سے پوچھا انتا کا اخن تو بھائی کی مانند ہے نمبر چار جمع المذکر سالم کل العلامات فی فیہ فرعیت تمام علامتیں اس میں بھی فرعی ہوتی ہیں اصل میں اعراب بالحرف کو بھی انہوں نے فرعی اعراب کہا ہے اصلی اور بنیادی اعراب کی اقسام انہوں نے اعراب الحرکت کو ہی شمار کیا ہے اور وہ بھی جب حالت رفع میں پیش آ رہا ہو حالت نصب میں زبر آ رہی ہو اور حالت جر میں زیر آ رہی ہو اگر یہ ترتیب بھی اپسٹ ہو جائے تو اسے بھی یہ کیا کہتے ہیں اعراب کی فرعی انواع جمع مدکر سالم میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اعراب کی علامت فرعی ہوتی ہیں واؤ یا اور یا خد المدرسون سعلت المدرسین رسین غرفت المدرسین نمبر پانچ المسنا تسنیہ کل العلامات فی فرعیت تسنیہ میں بھی اعراب اعراب بالحرکت نہیں بالحرف ہوتا ہے علامت الرفع غاب طالبان علامت النصب الیاء نحو طلب المدیر طالبین علامت الجر الیاء نحو الیاف لطالبین الاعراب التقدیری تقدیری اعراب جسے فرض کر لیا جاتا ہے تقدیر جس کو اعراب فرض کر لیا جائے فرضی اعراب جس میں اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی لیکن فرد کر لی جاتی ہیں وہ علامتیں بہرحال ایک فلسفیانہ سی بات آگے آ رہی ہے جس کو عربی گرامر کا فلسفہ قرار دینا چاہیے لا تظہر علامات علامات العراب فیصلا انواع من الاسماء اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی اسموں میں سے تین اقسام میں یعنی اسموں کی تین قسموں میں اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی فتقدر قدر و تو فرد کر لی جاتی ہیں اس میں علامتیں فہادہ الانواع ہی المقصور والمنقوص والمضاف الى یا المتکلم اس میں مقصور جس کے آخر میں کھڑی زبر ہو اس میں منقوص اس میں منقوص یہ اصل میں ناقص فعل اس کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو جو فعل ناقص ہوتا ہے وہ ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو جب اس سے اسم الفائل بناتے ہیں تو اس کو اسم المنکوس کہہ دیا جاتا ہے پھر سنیے ناقص فیل سے یعنی جس کے آخر میں ہر فیلت ہو اس سے جب اسم الفائل بناتے ہیں تو اس کو اس میں کہا جاتا ہے مثلا دا اس سے دا یہ اس میں منکوس ہے رما یارمی سے ارامی اس میں منکوس ہے اس میں منکوس جس کے آخر میں یا ماقبل کسرا ہو لیکن وہ یا جو ہے وہ ضمیر کی یا نہ ہو یا متکلم نہ ہو میری کے معنی میں نہ ہو جیسے ادائی امی القاضی وغیرہ اس کو اس میں منقوص اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس کے شروع سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو آخر میں جو حرف علت ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے القاضی سے الف لام کے بغیر بن جائے گا قاضن ادائی سے دا ان رامی سے رامن وغیرہ تو یا ناقص ہو گئی ہے یہاں اس کی کمی ہو گئی ہے الى یا المتکلم اور وہ مضاف جو یا متکلم کی طرف ہو نمبر ایک اب آگے اس کی تفصیل ہے المقصور اس میں مقصور هو الاسم المعرب وہ مورب اسم ہوتا ہے اس میں مقصود کہتے ہیں وہ مورب اسم اللہ آخر جس کے آخر میں لازمہ ہو ایسا جو ہمیشہ ساتھ رہے اور اس کو ہدف نہ کیا جا سکے یعنی کھڑی زبر کھڑی زبر کو الف لازمہ کہتے ہیں نحو نہو تقدر فيه العلامات الثلاث اس میں تین علامتیں فرض کی جاتی ہیں نحو قتل الفت الفآب الصع نوجوان نے سانپ کو لاٹھی سے مارا جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر ہو اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک مورت ہے فی اعراب کلماتی آپ کہیں گے ان کلمات کی ترکیب کرتے ہوئے ان کا اعراب دیان کرتے ہوئے الفتح فائل فائل ہے مرفوع ہے علامت رفع ہی ضمت اس کے مرفوع ہونے کی علامت وہ ضمہ ہے جسے فرض کر لیا گیا ہے موجود نہیں بس فرض کر لیا گیا ہے الفا مفعول بھی یہ مفعول بہی ہے عام مفعول کو مفعول بہی کہتے ہیں یہ مفعول مطلق مفعول لہو وغیرہ کے مقابلے پہ مفعول بہی استعمال کرتے ہیں عام جو مفول ہوتا ہے اس کو مفول بھی الفا مفول بھی منصوب ہے علامت و نصب ہی فتح تم اس کے منصوب ہونے کی علامت وہ فتح ہے جو نظر نہیں آ رہا جو ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ مقدر ہے جس کے اندر چھپا ہوا ہے یا اس کو فرد کر لیا گیا ہے الفا مجرور بال یہ بے ضربی کی وجہ سے مجرور ہے بے ضربی حرف جر آ رہا ہے اس سے پہلے قصد الفت الفا بالآسا تو با جو حرف جر ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے علامت ہی کثرت مقدرت کی اس کے مجرور ہونے کی حالت جر میں ہونے کی علامت کیا ہے وہ جو مقدر ہے انہوں نے نیچے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس فلسفے کو جسٹیفائی کیا ہے کہتے ہیں ادا نوبین المقصور جب مقصور کو تنوین دی جاتی ہے الف لطف کے تو الف کو حذف کر دیا جاتا ہے بولنے میں للت کا اس ساکی نئی نی دو اکٹھے ہونے کی وجہ سے الفتح سے ہو جائے گا فتن وحینہ دن تقدر العلامات الف المحبوفہ تھی اور تب فرض کی جائیں گی علامت الف محبوفہ پر انہوں نے کہا کہ فتن فتن میں جو ذمہ مقدر ہے فرض کیا گیا ہے وہ کہاں ہے وہ کہیں گے جو الف یہ اور زیادہ فلسفہ جو الف حذف ہوا ہے الفتح سے فتن جب ہوا تو الف حذف کر دیا گیا جو الف حذف ہوا ہے ضمہ کو اس الف میں مقدر سمجھا جائے گا اس میں فرض کیا جائے گا مصطفیٰ مصطفیٰ نے ملاقات کی ایک نوجوان سے ذہن چاش کے وقت آٹھ نو دس بجے یا جب بھی سورج جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے اس کی شوائیں اچھی طرح نکل آ جائے نکل آئیں وہ اچھی طرح روشن ہو جائے التقا مصطفیٰ بفتن فتح وحن تو یہاں مصطفیٰ میں جو ذمہ مقدر ہے وہ تو الف مقصورہ میں سمجھا جائے گا کہ اس میں فرض کیا جائے گا اس میں ضمہ چھپا ہوا ہے لیکن فتن میں فتن یہاں کہاں ہے وہ ضمہ مقدر کہاں سمجھا جائے گا اصل میں جو الف تھا اس الف کو حضف کر دیا گیا اس میں سمجھا جائے گا کہ ضمہ مقدر تھا نمبر دو المنقوس اس میں منقوس ہوا ہو الاسم المعرب الذي ابالدی آخر یا ان لازمت وہ اس میں مورب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو یا لازمہ یعنی یا جو ضمیر کی نہ ہو کہ جس کو علیحدہ کیا جا سکے بلکہ وہ اس کا حصہ ہو مقصور ماقبلہ مقصور ہو جو وہ حرف جو اس سے پہلے ہو نہ القاضی یہ یا جو ہے وہ یا متکلم نہیں ہے ضمیر کی یا نہیں ہے جس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے مثلا کتابی میں تو کتاب الگ ہے یا الگ ہے لیکن القاضی میں ایسا نہیں کہ القاض الگ ہے اور یا الگ ہے یہ اس کا حصہ ہے اس لیے اس کو یا لازمہ کہیں گے جس کے ساتھ لازمہ نہ آئے القاضی فیصلہ کرنے والا المحامی وکیل کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ اسانی دوسرا الماضی گزشتہ دوسرا ہوا الوادی وادی پہاڑوں کا درمیانی علاقہ المعانی المعنا کی جمع میننگس تو قدر وسیحیل ذمت و اس میں ضمہ اور کسرہ فرض کیا جاتا ہے وہ تضحر فطحت اور فتح ظاہر ہوتا ہے وہ فیل فتح تو بھی کہہ سکتے ہیں اور فتح اس میں ظاہر کیا جاتا ہے فتح جو ہے وہ اس کے آخر میں آ جائے گا چنانچہ یوں کہیں گے المحامی یا انل انل جانی جانی قادی نے وکیل سے سوال کیا جنا یجنی یہ اصل میں کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے الجانی مجرم کے بارے میں یا ملزم کے بارے میں جانی یعنی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو قاضی نے وکیل سے مجرم کے بارے میں سوال کیا اب القادی یہاں فائل ہے لیکن اس کا عراب یعنی ضمہ یہاں ظاہر نہیں ہوا مقدر ہے المحامیہ مفعول ہے اور نصب حالت نصب میں ہے لیکن اور اس کا عراب جو ہے فتح وہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں الجانی یہ حالت جرم ہے ان کی وجہ سے لیکن یہاں بھی کسرہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تو کیا ثابت ہوا اس مثال سے اس میں منقوس میں حالت رفع میں ضمہ بھی مقدر ہوتا ہے اور حالت جر میں کسرہ بھی مقدر ہوتا ہے لیکن حالت نصر میں فتح ظاہر ہوتا ہے تقول فی اعراب حاضح الکلمات آپ ان کلمات کی ترکیب کرتے ہوئے لغوی تشریح کرتے ہوئے کہیں گے القاضی فائل المرخو یہ فائل ہے مرفوع ہے حالت رفع میں ہے لیکن پھر پیش یہاں کہاں ہے وہ کہیں گے علامت و ہی ضمت مقدر اس کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ ہے جو مقدر ہے فرد کیا گیا ہے ظاہر نہیں ہوا المحام یا مقول بھی منصوب یہ المقول بھی ہے منصوب ہے علامت نصب ہی فتح ظاہر اس کے حالت نصب میں ہونے کی علامت کیا ہے فتح ہے جو ظاہر ہو رہا ہے المحامیہ الجانی مجرور بے ان کی وجہ سے مجرور ہے علامت جر ہی کثرت مقدرۃ اس کے حالت جرم ہونے کی علامت کسرہ ہے جو مقدر ہے یعنی اسے فرض کیا جائے گا وہ نظر نہیں آ رہا ظاہر نہیں ہے تو و محضوف الیا اور کبھی منقوس جو ہے وہ محضوف الیا ہوتا ہے یعنی اس کی یا کو حضف کر دیا جاتا ہے کب جب اس سے پہلے الفلام نہ ہو الفلام کو ہٹا دیا جائے آخر میں تنوین آ جائے گی اور یا کو حذف کر دیں گے نہ ہو جیسا کہ محامن قاضی وکیل کی طرف گیا انہوں نے قاضی کو وکیل کے پاس کیوں بھیجا ہے حالانکہ وکیل کو قاضی کے پاس جانا چاہیے بہرحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں راہبہ محمن الا فی اعراب حاتین الکلمتین آپ ان دونوں کلمات کا اعراب کرتے ہوئے کہیں گے قاضن فائل مرفوعن علامت رفع ہی ضمت المقدرت اللیا المحدوفہ دین اس کے رفع کی حالت رفع میں ہونے کی علامت کیا ہے وہ ضمہ ہے جو مقدر ہے یا محضوفہ سے جسے فرض کیا جائے گا یا محضوفہ میں کاذن کی جو یا حذف ہو گئی ہے ضمہ جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے محامد مجرور بے الا الا کی وجہ سے مجرور ہے علامت جرحی ہی کثرت مقدرۃ علی المحضوفہ المحف یہ بھی اسی طرح نمبر تین المضاف الى یا المتکلم یا متکلم کی طرف جو مضاف جو اسم مضاف ہوتا ہے نحو زمینی تقدر تو قدر العلامات الثلاث اس میں تین علامتیں مقدر یعنی فرض تصور کی جائیں گی جدی استادی علائی میرے دادا نے میرے استاد کو بلایا میرے کلاس فیلوز کے ساتھ فی راب حاض الکلماتی جدی میں جو جدی ہے وہ فائل وہ فائل وہ فائل ہے مرفوع ہے علامت و ہی ذمت و مقدر اس کی رفع کی علامت ذمہ ہے جو اس کے اندر مقدر ہے زیر نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہاں پیش تھی جدوئی چونکہ کہہ نہیں سکتے اس نے جدی کہہ دیا استادی مفول بھی منصوباً علامت نصب ہی فتح تو مقدر زیر تو آ کر نظر تو آ کر میں زیر آ رہی ہے لیکن مقدر فتحہ ہے زملائی مضاف الیہ مجرور مداف ہے مجرور ہے حالت جرمے ہے علامت و جر ہی جر کی علامت کون سی ہے کثرت و مقدرہ کثرہ ہے جو مقدر ہے جو فرض کر لیا گیا فرض تصور کیا گیا ہے اس میں نیچے انہوں نے کچھ اور لکھنے کی کوشش کی ہے اس کو ہی پڑھتے ہیں نمبر ایک حاشیہ یہ ہے محامن کے اوپر پہلی سطر میں یہ کہتے ہیں تصبت و یا المنقوص فی صلاح حالات یا منقوس ثابت رہتی ہے یعنی موجود رہتی ہے تین حالات میں نمبر ایک یقون محلب بن علیہ و اللہ سے پہلے علی لام آ رہا ہو کہ وہ آراستہ ہو علی واللام کے ساتھ محلہ حلہ یو کسی کو زیور پہنانا آراستہ کرنا نہ وہ القاضی نمبر دو یقون مضافن وہ مضاف ہو نہ وہ قاضی یا مکہ تھا پھر بھی یوں ہی کہیں گے قاضی مکہ تھا یا قاضی یا مکہ تھا یا تھا تو قاضی یا مکہ تھا اور رحب تو قاضی مکہ تھا نمبر تین آئی منصوباً کہ وہ حالت نثر میں ہو نہ وہ قادین پھر بھی یا موجود رہے گی نمبر دو یہ بالکل آخری صدر کا حاشیہ ہے کثرت یورت بعد نحویوں کا خیال ہے بعد نحوی یہ خیال کرتے ہیں یعنی ان کی یہ رائے ہے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کثرۂ ظاہرہ ہے زمالائی یہ جو میں زمالائی ہے اس کو ہم کسرا کہیں گے کسرا ظاہرہ ظاہر بعض بھی کہتے ہوں گے کہ نہیں یہ مقدر ہے حضول سی بحث ہے دونوں آپس میں جگڑتے رہتے ہوں گے علامات العراب الاصلیت والفرعیہ فی الاسم یہ ایک پورا کہہ لیجیے ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے ٹیبل بنا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں خود ہی غور کر لیں اس میں وہی باتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں العراب التقدیری اس کا بھی چارٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں العلامات الاصلیت والفرعیت والظاہرت والمقدرت اب یہ آگے ان کی وضاحت ہے المرفوع حضر الابناء والبنات والولدان والافربون وابراہیم واخوه وصدیق المحامی المصطفى وصدیقی المحامی المصطفى المحامیہ کو حالت نصب میں استعمال کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی یا غالباً اس میں غلطی ہوگی یہ یوں کہنا چاہتے ہیں لڑکے حاضر ہوئے لڑکیاں دو لڑکے رشتہ دار ابراہیم اور اس کا بھائی اور میرا وکیل دوست مصطفیٰ و صدیق المحامی المصطفیٰ و صدیق المحام المصطفیٰ اس کو انہوں نے ساتھ ملانے کے لیے شاید دے دی ہو و صدیق المحامی المصطفیٰ المنصوب داط البناطی والوالدین والاقربین و ابراہیم و اخاع و صدیق المحامی المصطفیٰ یہاں ٹھیک ہے المحامیہ حالت نصب میں ہے یہاں زبر جو ہے وہ آ جائے گی آخر میں تو پیچھے جو ہے صرف ملانے کے لیے ہوگی المجرور اتصل تو بال میں نے رابطہ کیا بیٹوں کے ساتھ البناتی والوالدین والاقربین وابراہیم واخیہ یعنی بے اخیہ و صدیق المحامل مصطفیٰ اور اپنے وکیل دوست مصطفیٰ تھے تمارین عین المعرب والمبنی فیما یاتی مرب اور مبنی کو متعین کیجئے نیچے آنے والے الفاظ میں یہ دیکھ لیجئے جو کچھ پڑا ہے اس کی روشنی میں اس کو آپ حل کر لیں مثلا کتاب المرب ہے ہارا مبنی ہے حامد المرب ہے مساجد مرب ہے ہوا مبنی ہے انا مبنی ہے سیارت المرب ہے اللہ مبنی ہے امسی مور یہ بھی مبنی ہے المرب ہے مسلمانی مرب ہے مسلمات المرب ہے ہاضان مرب ہے العنہ مبنی ہے اللہ تعانی مبنی ہے من مبنی ہے اللہ مورب ہے اربا کا مبنی ہے عربا مورب ہے آمین مبنی ہے ما علامات العراب الاصلیت فی الاسم اعراب کی اصلی علامتیں اس میں کون کون سی ہیں اثبمت و الفت حتو القسرت اثبمۃسی حالت رقو الفت حطفی حالت نصبی اور الفطر الجر ما علامات فی السما الخمصطی الخمسة وجمع المل السالم والمثنى اعراب کی فرعی علامتیں کون کون سی ہیں اسماء خمسہ میں اگر وہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف تو ان کی فرعی علامات اعراب کون کون سی ہیں حالت رفع میں واؤ حالت نصب میں الف اور حالت جرمیہ اور مصنع اور تسمیہ میں حالت رفع میں الف اور حالت نصب اور جرمیہ نمبر چار ما علامت الجر فی الممنوع من الصرف غیر منصرف میں جر کی علامت کیا ہے الفتحہ زبر ما علامت النصب فی جمع المؤنث السالم نصب کی علامت کیا ہے جمع مؤنث سالم میں زیر مثالا للمکسور اس میں مقصور کی کوئی مثال لائیے وجعله في ثلاث جمل على ان يكون مرفوعا في الاولى اور اس کو تین جملوں میں استعمال کیجئے اس طرح سے کہ پہلے میں وہ مرفوع ہو اور دوسرے میں منصوب ہو اور تیسرے میں مجرور ہو یا ذهبت الى موسا هات مثالا للمنقوص ثابت الياء اس میں منقوص لے کر اس کی مثال لے کر آئیے جس میں یا ثابت ہو موجود ہو وادخل في ثلاث جمل اور اس کو تین جملوں میں داخل کیجیے استعمال کیجیے اللہ عین مرفو انف العلیٰ و منصوب فی الثالثہ جاء القاضی رحیط القاضی الى القاضی آتی مثالا حاطمس المحذوف الیا منقوس کی مثال لائیے جس کی یا حذف ہو چکی ہو فی ثلاث جمل اعلیٰ ود فلحفی صلاح جمالمرفو فی العلاء و منصوب الثالثہ جاء قاضن رأيت قاضيا ذهبت قاض نو نمبر ہاتھ مثال مثال للمضاف الى یا المتکلم لے کر آئیے ایسے اسم کی کی جو مضاف ہو یا متکلم طرف وادخله في في في ثلاث جمل على ان يكون مرفوعا الاولى ومنصوبا الثانيه ومجرورا في الثالثه هذا كتابي يا الله ربي دعوت ربي اور سجد تو ربی میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا سجد تو سجدی عار خطن جو جس کے نیچے خط ہے اس کی ترکیب کیجیے اس کی لغوی تشریح کیجیے یحب اللہ المتقین لفظ اللہ مورب فائل مرفوع لکون ہی فائلن فائل ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے المتقین جم المذکر سالم جمع مذکر سالم ہے یا کہہ لیجیے جمع سالم مذکر ہے منصوباً بکون ہی مفعول منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اور اعراب فی ہی اعراب الفرعین انہوں نے اعراب الحرکت اور اعراب الحرف کی بجائے اصلی اعراب اور فرعی اعراب یہ دو قسمیں کی ہیں خلق اللہ السماواتی والارض السماواتی جمع مؤنث سالم ہے ہے تو حالت نصب میں لیکن اس کی حالت نصب فرعی ہے زیر کے ساتھ ہے والارض الارض مقول ہے اور اس میں جو اعراب ہے وہ اصلی اعراب ہے یعنی حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ افتح فا کا اپنا منہ کھولو فا کا میں فا مفعول ہے اسی لیے حالت نصب میں ہے اور اعراب اس میں اعراب فرعی ہے اصلی نہیں اینا سیارہ تو ابی کا ابی کا میں جو ابھی ہے وہ حالت میں ہے مدافرے ہونے کی وجہ سے ابھی مداخلے بھی ہے اور آگے کاف کی طرف بھی ہے مداخرے ہونے کی وجہ سے حالت میں ہے اور یہاں اعراب فرعی اعراب ہے اصلی نہیں اعراب بالحرف ہے یا کے ساتھ حفیظ تو سورہ تعینی تعینی مصنع ہے تسمیہ ہے حالت نصب میں ہے مفول ہونے کی وجہ سے اور اعراب یہاں بھی اعراب فرعی ہے حالت نصب میں یا کے ساتھ عارف قاضی یا مکہ تھا میں مکہ کے قاضی کو اچھی طرح جانتا ہوں پہچانتا ہوں یعنی اچھی طرح جانتا ہوں قاضی یا مکہ تھا مداخلے ہے قاضی یہ اس میں منقوص ہے حالت نصب میں ہے مفول ہونے کی وجہ سے اور چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے اس کے شروع میں الفلام نہیں آیا چونکہ حالت نصر میں ہے اس لیے اس کے آخر میں یا باقی رہی اور مکہ کا مداخلے ہے حالت جر میں ہے لیکن اس کا عراب کیونکہ عراب فرعی ہے اس لیے اس کے آخر میں زیر نہیں آئی الجرحا من المستشفى جریحن کی جمع جرحا زخمی ہاسپٹل سے نکلے الجرحا اس میں مقصور ہے اور یہ حالت رفع میں ہے فائل ہونے کی وجہ سے رفع کی علامت یہاں ذمہ ہے جو مقدر ہے کھڑی زبر میں الف مقصورہ میں آخرا صدیقی کتابی من حقیبتی میرے دوست نے میری کتاب میرے بیگ سے پکڑی صدیقی فائل ہے حالت رفع میں ہے اور یہاں رفع کی علامت ذمہ ہے جو مقدر ہے کتابی مقبول ہے حالت نصر میں ہے اور حقیبتی من کی وجہ سے حالت جر میں ہے اور علامت جر کسرا ہے جو مقدر ہے یا میں یا میں نہیں حقیبتی کے آخر میں جو زیر ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے اور جس طرح گزر چکا بعض نحویوں کے نزدیک یہ کسرہ ظاہرہ ہے یہی کسرہ ہے جو عراب ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں کتابی حقیبتی یہ تو من کے بغیر بھی حقیبت ہی ہے اس کے آخر میں جو زیر و من کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے وہ کسرہ ظاہرہ نہیں بلکہ اس کے اندر ایک اور کسرہ ہے جو مقدر ہے جو فرض کیا گیا ہے وہ اصل میں کی وجہ سے ہوگا اس طرح تو ہارا خم عشرہ ریالن میں نے یہ پندرہ ریال کا خریدا ہے یا پندرہ ریال کی یہ کتاب وغیرہ خریدی ہے یہاں خم ستآرہ امبنی ہے کیونکہ یہ عدد مرکب ہے انا محامن میں وکیل ہوں میں ایک وکیل ہوں محامن یہ خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے اور علامت رفع یہاں ضمہ ہے جو مقدر ہے اس یا میں جو آخر سے حذف ہو گئی ہے المرفوعات من الاسماء اسموں میں سے مرفوعات بہرحال ایک دفعہ آسان طریقے سے گرامر پڑھنے کے بعد یہ چیزیں المرفوعات من الاسماء اسموں میں سے مرفوعات اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ ہر وہ اسم جس میں کوئی عامل نہ ہو نہ لفظی نہ مانوی وہ مرفو ہوگا اصلی حالت میں ہوگا ہر اسم یہ پسند کرتا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہی رہے اصلی حالت میں ہی رہے تا وقت کہ کوئی عامل آ کے اسے مجبور نہ کر دے حالت رفع سے نکل کر حالت رفع میں جانے پر لیکن انہوں نے مرفوعات کی علیحدہ سے قسمیں بھی بنا دی ہیں عام عربی گرامر کی کتابوں میں ایسا ہی ہوتا ہے مرفوعات کی بھی الگ سے قسمیں ہوتی ہیں اول خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مبتدا اکبر و خبر دونوں مرفوع ہیں اسم و کانا کانا کا کان الباب مفتو ہن دروازہ کھلا ہوا تھا الباب مرفوع ہے خبر و انا انا کی خبر ان اللہ غفور غفور انا کی خبر ہے مرفوع ہے خالقن الفاعل خالقن اللہ اللہ فائل ہے مرفوع ہے نائب الفاعل خلق الانسان من طین انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا الانسان نائب فائل ہے مرفوع ہے المنصوبات من الاسماء اسموں میں سے منصوبات اسم ان جیسے ان اللہ غفور خبر کانا جیسے کانا تعامل عزیزن المفعول به فهمت الدرس میں سبق کو سمجھ گیا المفعول فیہ جسے ظرف کہتے ہیں ظرف ظرف زمان یا ظرف مکان ظرف زمان کی مثال سافر ابی لیلن میرے باپ نے رات کے وقت سفر کیا ظرف زمان ہے وقت زمانہ ٹائم دراصل مدرس و اند المدیر یہ ظرف مکان کی مثال ہے اندا استاد بیٹھا مدیر کے پاس یعنی اس جگہ میں جو مدیر کے پاس تھی پرنسپل کے پاس تھی اس کے قریب تھی یہ ظرف مکان ہے المفعول الاجل ہی جس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں وہ اسم جو یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے کام کیا گیا ہے تو یعنی اس مقصد کے لیے کام کی. کسی فیل کے مقصد کو بیان کرنے والا اسم ما خرجت من البیت خوفا من الحر میں گھر سے نہیں نکلا خوف من الحر گرمی سے ڈرتے ہوئے خوفن یعنی گرمی سے گرمی سے خوف کی وجہ سے گرمی سے خوف کی بنا پہ میرے گھر سے نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی خوف من نل المفعول المف صرف والجبل کہتے ہیں کہ یہ واضح بروا جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے اور جس جملے میں واضح بروا بمانا ما استعمال ہو رہی ہو اس کے بعد آنے والے اسم کو مفول ماہو کہتے ہیں اگر سے بعد لوگوں کے نزدیک ما کا کوئی وجود نہیں میں چلا پہاڑ کے ساتھ ما اس کو مفول مہو ماہو کہا جائے گا المفعود المطلق وہ مصدر جو اپنے ہی فیل کے بعد آ رہا ہو یقر اور مفول مطلق ہے الحال جدی یوسلی قائد میرے دادا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں قائد حال ہے تمیز انا اکبر من کا سنن میں آپ سے بڑا ہوں عمر کے لحاظ سے سنن تمیز ہے تمیز اردو زبان میں تمیز کہنے کی بجائے تمیز کہہ دیا جاتا ہے المستثنا حضرت اللہ کلحم اللہ حامدن حامدن مستثنا ہے حالت نصب میں ہے منصوب ہے المنادا وہ منادا جو آگے مضاف ہو یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے المجرورات المضاف الیہ مضاف الیہ القرآن کتاب اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے المسبوق بحرف جرضن وہ اسم جس سے پہلے آ رہا ہو حرف جر المسبوق بحرف جرضن جس سے پہلے لایا جا رہا ہو حرف جر فی الفصل الفصل مجرور ہے فی کی وجہ سے یعنی جو خود تو حالت رفع حالت نصب یا حالت جرم نہیں ہوتے لیکن وہ کسی اور اسم کی وجہ سے اس حالت میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں پیروی کرنے والے مثال کے طور پہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے اب یہ یہاں بتا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں تابع هو الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقا تابع اس اسم کو کہتے ہیں المشارك لما قبله فی اعرابه جو شریک ہو اپنے سے پہلے اسم کے کس چیز میں اعراب میں جو اپنے سے پہلے اسم کا شریک بن کر آ رہا ہو اس کا ساتھی بن کر آ رہا ہو اعراب میں مطلقن مطلق طور پہ یعنی بغیر کسی شرط کے نہیں یعنی کہ مشروط ہو کہ یہ شرط ہو تو پھر وہ تابع ہوگا وہ اربا سے انوائن اور اس کی چار قسمیں ہیں تابع کی جمع طوابع کی چار اقسام ہے اناۃ و توقید و تاکید اور اصف و اصف اور بدل انا المرفو حضر طالب الجدید احضر طالب الجدید اب یہاں یوں کہیں گے کہ حضرہ فیل ہے طالب فائل ہے طالب حالت رفع میں ہے اس وجہ سے کہ یہ ہزارہ کا فائل ہے اگر الجدید کیوں حالت رفع میں ہے کہیں گے الجدید یہ طالب کے تابع ہے کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے یہ اس لیے حالت رفع میں ہے اسی طرح یسلب المدیر طالب الجدیدہ پرنسپل نئے طالب علم کو طلب کرتا ہے اب طالبہ مقبول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے اور الجدیدہ حالت نصب میں طالبہ کی صفت ہونے کی وجہ سے ہے ہارا دفتر طالب الجدید یہ نئے طالب علم کی کافی ہے طالب یہاں مضافلے ہے اس لیے حالت جرم ہے اور الجدید چونکہ اس کی صفت ہے یہ اس کتابیں ہیں توقید تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ المرفوع حضرت اللہ المدیر نفسہ مجھے یہ خود مدیر نے کہا ہے تو نفس ہو مزاح مل کے المدیروں کی تاکید ہے نور دے کہنا یہ خود نے خود پرنسپل نے کہا ہے خود بتاتے خود سالت سالت الطلاب سلمت سلمت على المدير نفسه العطف خرج حامد بعد بروا اگلے اس میں وہی اعراب یا وہی معنی پیدا کر دیتی ہے جو پچھلے لفظ میں ہوتا ہے یہاں اعراب کی بات تو رہی ہے میننگ کی نہیں خرج حامد وصديقه طلب المدير حامدا وصديقه اين كتب حامد وصديقه البدل المرفوع نجح اخوك هاشم اعرف اخاك هاشما اين غرفه اخيك هاشم یہاں اخو کا کو تو کہیں گے مبدل منہ اور ہاشم البدل مبدل منہ بدل اصل میں اس لیے یہ کہلاتے ہیں مبدل منہ اور بدل مبدل منہ اور بدل کو مبدل منہ اور بدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بدلے میں ایک دوسرے کی جگہ پہ آ آ سکتے ہیں ایک دوسرے کا بدل ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا اخوکا سے مراد وہی ہے جو ہاشم ہے اور ہاشم سے مراد اخوکا ہے اناجہ اخوکا کیا آپ کا بھائی کامیاب ہو گیا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں اناجہ ہاشم ان کیا ہاشم کامیاب ہو گیا ہے وہی اخوکا ہے وہی ہاشم ہے انجہ حادت طالب کیا یہ طالب علم کامیاب ہو گیا ہے عارف افا کا ہاشمن عارف حادت طالب این غرفت عقی کا ہاشمن عین غرفت حادت طالب فی الافعال فعلوں میں فعلوں میں فعلوں میں مورب مبنی کا تصور المورب والمبنی من الافعال فعلوں میں سے مورب اور مبنی الفید المادی و فید الامر مبنی یعنی فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہوتے ہیں والفیض المضارع مورب اور فعل مضارع مورب ہوتا ہے اللہ اذا اتصلت بھی نون نسبتی مگر جب اس کے ساتھ نون نسبت مل کر آ رہا ہو فیکون مبنیا تو مبنی ہوگا نحو جیسا کہ افہم حادت درس یہاں افہم مرفوع ہے ارید ان افہم حادت درس افہم یہاں منصوب ہے ان کی وجہ سے لم افہم حادت درس مجزوم یہ مجزوم ہے لم کی وجہ سے علامات الاعراب الاصلیت والفرعیت اصلی اور فرعی اعراب کی اصلی اور فرعی علامتیں علامات الاعراب فی المضارع ثلاث وهي الضمه وهي علامه الرفع الفتحه وهي علامه النصب السکون وهي علامه الجزم وهناك علامات اخرى فرعیت اور کچھ دیگر فرعی علامتیں بھی ہیں وهي فی الانواع الاتیہ من الافعال اور یہ فعل کی آنے والی قسموں میں ہیں الف عد الخمسۃ علامت النون اطیہ النصب الن حذف النون افعال خمسہ ان میں رفع کی علامت نون کا ثابت رہنا ہے اور نصب اور کی علامت نون کا حذف ہو جانا ہے بانی وغیرہ اور اسی طرح ان الى اتوری دونا مریم یہاں ان میں اندونا تھا اصل میں نون کا حذف ہو جانا نون کا گر جانا یہاں یہ کیا ہے فرعی علامت ہے الفیل الناقص فعل ناقص علامت الجسم فی ہی حذف آخری ہی اس میں جسم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخری حرف حذف ہو جاتا ہے ناقص یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہو لم یمشی لم ید لم ینسا العراب تقدیری تقدر فرد کی جاتی ہے علامت الرف الفیل ناقص فیل ناقص میں رفع کی علامت فرد کر لی جاتی ہے یمشی یدعو ید او ینسا جسل میں یمشی یدعو ید تھا علامت فی الفیل ناقص المفتوح العین لن انسا علامت الجزم الفیل المضاعف فیل مضاعف میں ادغام والے فیل میں جزم کی علامت فرد کر لی جاتی ہے جلامت اور جسم ہی سکون المقدر اس میں جسم کی علامت کیا ہے وہ سکون ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے فرض کر لیا گیا ہے تمارین و مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک من المبنی فیما یا مرب کو مبنی سے علیحدہ کیجئے مرب اور مبنی کو متعین کیجئے فیما یا مندرجہ ذیل میں دخالہ کیونکہ مادی ہے مبنی اجلس فیل امر مبنی تو مزارے مزارے لیکن اس کے آخر میں نون نون ہے نہیں مبنی یخرجونا یہ مورب ہے اس کے آخر میں نون عرابی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون عرابی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے واؤ الف یا ان تینوں حرفوں میں سے کوئی حرف لازمن ہوتا ہے واؤ الف یا میں سے کوئی ایک حرف کا ہونا لازمی ہے نون عرابی میں اور جس نون سے پہلے یا الفیا سے کوئی حرف نہ ہو بلکہ ان تینوں کے علاوہ اور کوئی حرف ہو وہ نون نسوا ہوتا ہے یہ بھی نون عرابی ہے یہاں نون سے پہلے یا ہے یہ مورب یا تبنا یہاں دیکھیے نون سے پہلے واؤ یا میں سے کوئی حرف نہیں یہ نون نسوا ہے یہ مبنی ما علامات العراب اعراب کی اصلی علامتیں کون سی ہیں فل مضارع میں ضمہ فتح اور جزم السکون ما علامات العراب الفرعیہ فی الافعال الخمسہ فرعی اعراب کی فرعی علامتیں کون سی ہیں افعال خمسہ میں یعنی یذہبان تذہبان وغیرہ میں افعال خمسہ یذہب تذہب اذہب نذہب وغیرہ ہاں یہ ان کی بات ہو رہی ہے فرعی علامتیں کون سی ہیں آخر سے حرف علت کا حذف ہونا آخر سے حرف علت کا حذف ہو جانا یہ اس کی فرعی علامت ہے یا تو ما علامت الجسم الفرعیہ فی الفعل الناقص فعل ناقص میں جسم کی فرعی علامت کون سی ہے یہی آخر سے حرف علت کا ختم ہو جانا ما علامت الرفع فی الفعل الناقص آخر میں حرف علت کا موجود رہنا یہ رفع کی علامت ہے ما علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین ایسا ناقص فعل جس کا عین کلمہ مفتوح ہو اس کی نصب کی علامت کیا ہے آخر میں صبر کا آنا ما علامت الجسم فی الفعل المضاعف فیل مضاعف میں جہاں ادغام ہوتا ہے وہاں جسم کی علامت کیا ہے وہاں فق ادغام ادغام کا کھل جانا فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین